بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پاک سے فرما رہے ہیں کہ اہل سنت جماعت کون ہے من ہم اہل اہل سنت اہل سنت کون ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تشریح ہے اس میں سے کچھ حصہ پچھلی مرتبہ اگرچہ ہو چکا تھا مگر اصولی طور پر اہل سنت پر جماعت کا لفظ جو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے استعمال فرمایا ہے یہ در حقیقت اس زمانے میں جتنے فرقے بن گئے تھے ان کے مقابلے میں بزرگوں نے اختیار کیا تھا کوئی آدمی کسی سے پوچھے کہ تم کس فرقے سے کس طبقے سے تعلق رکھتے ہو تو اب بھی گئے گزرے دور میں بھی یہ کہے گا کہ میں فلاں فرقے سے ہوں مثلاً آپ پوچھتے ہیں کسی سے کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو تو وہ ایک بات ضرور کہتا ہے کہ یا سنی ہو یا شیعہ ہوں ایک آدمی سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم سنی ہو شیعہ ہو مسائی ہو کیا عقیدہ ہے تمہارا تو وہ آدمی اپنے آپ کو جب میزاحی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے بالکلیہ طور پر فارغ ہو کے الگ ہو کے یہ بات کہتا ہے گویا دوسرے لفظوں میں میں کہ سرے سے مسلمانوں کے کسی اور طبقے سے تعلق نہیں رکھتا پھر جب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں الحمد للہ سننا میں سے تو اہل سنت والجماعت کے اندر ہونے کی جب وہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے موجودہ دور میں وہ ایک طبقے سے اپنے آپ کو ضرور گنے گا یا تو وہ اپنی نسبت کرے گا کہ دیوبندی مکتبہ سے تعلق رکھتا ہوں یا بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں یہ اتنی تقسیم در تقسیم در تقسیم جو ہے اچھی ہے یا بری صحیح ہے یا غیر صحیح ہے یہ سب بحثیں الگ ہیں مگر آپ کسی بھی آدمی سے پوچھیں جو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اور دینی شعور اس سے حاصل ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کیا ہیں تو وہ اپنے آپ کو جب یہ کہے گا کہ میں اہل سنت الجماعت میں سے ہوں تو وہ پھر ضرور اپنی نسبت یا تو بریلیوں کی طرف کرے گا یا جو بندی حضرات کی طرف سے کرے گا جب وہ بریلیوں کی طرف نسبت کرے گا پھر آپ اس سے مزید تقسیم کا پوچھیں گے آپ کہیں گے کہ تم یہ بتاؤ کہ بریلوی ہو یا بدتی ہو تو بدتی تو اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا اس لیے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہے بدتی ہونا اور بدعات جو ہیں جو مسلمانوں سے کبھی بھی نہیں نکلی قرون خدا کے دور کو چھوڑ دیا جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اور تعوین تبا تعوین کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے بعد سے بدعات جو دین میں آنی شروع ہوئی ہیں یہ ہر زمانے میں الگ الگ بدعات ہوئی ہیں اب بھی آپ دیکھ لیں تو ہر جگہ کی بدعات مختلف آپ کو نظر آئیں گی تو اہل بدعت سے ہونا یہ ایک الگ بات ہے اور بریلوی ہونا ایک الگ بات ہے دونوں میں فرق ہے اہل بدعت تو ایسے ہیں کہ اب بھی آپ دیکھیں مثلاً تو ہر جگہ کی بدعات الگ ہیں کہیں تیجا ہے کہیں چالیسواں تو کہیں پیجا اور چالیسواں نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی ہم دسواں کرتے ہیں ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں انتقال ہو جائے کسی کا تو صرف تمام خواتین صبح صبح اس آدمی کی قبر پہ جاتی ہیں اور چند دن تک وہ جاتی رہتی ہیں اب ظاہر ہے کہ اس کا شرم کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ بدعات میں سے ہے اب وہ کیا بدرت ہے کیا یہ بریلویت ہے بالکل بریلویت نہیں ہے بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ میتھ کو دفن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے آزان دیتے ہیں اب وہ آزان دینے کا کیا مطلب ہے یہ بدرت ہر جگہ نہیں ہے تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بدعات ہر زمانے میں رہی ہیں اور پھر آخری زمانے میں احمد رضا خان صاحب جو تھے انہوں نے بدعات کو باقاعدہ منظم کر دیا اور بدعات کو انہوں نے اس طرح منظم کیا کہ ہر بدعت کا کوئی نہ کوئی شرعی جواز انہوں نے نکالا انہوں نے کہا کہ یہ بدعت اس کا یہ جواز ہے یہ چیز اس کا یہ جواز ہے یہ چیز اس کا یہ جواز ہے ان سے پہلے امت میں یہ بات نہیں تھی کہ بدعات کو کوئی اس طرح جواز کے درجے میں پیش کرتا اور ایسی بدعات کو جن پر امت اتفاق کر چکی تھی کہ وہ بدعات ہیں بدعات کی بھی دو قسمیں ہیں ایک بدعت تو وہ مختلف فرقوں نے اختیار کی اور انہوں نے اس کے لیے شرعی دلائل مہیا کیے اس پہ بحث ہوتی تھی اور ایک یہ کی پچھلی پوری امت کا اتفاق تھا کہ یہ چیزیں بدعات میں سے ہیں لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس کے شرعی دلائل پیش کر دیے یہ کارنامہ تھا آخری دور میں احمد رضا خان صاحب کا اور خان صاحب نے جس چیز کی بنیاد رکھی وہ بریلوی مرتبہ فکر ہو گیا اس کے بعد آپ دوسری طرف دیکھ لیجئے آپ کسی بندی سے پوچھیں بلکہ یہ یعنی بریلوی حضرات میں سے صرف یہی تقسیم نہیں ہے کہ بدتی ہو یا بریلوی ہو اور تقسیمیں بھی ملیں گی مثلاً آپ کا تعلق کس خان کا ہے کس خان وادے سے تعلق رکھتے ہیں کون سے ہیں اب پھر اس میں بھی آگے ملے گا تو سیال شریف میں یہ ہوتا ہے فلان کا یہ ہوتا ہے ٹونسا شریف میں یہ ہوتا ہے اور اسی طرح مختلف چیزیں اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنی ہو تو مرموم پیر نصیر الدین صاحب جن کا ابھی ابھی انتقال ہوا ہے یہ گوڑا شریف میں اس خان وادے میں بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور غالباً ہمارا خیال یہ ہے اللہ عالم اللہ یہ حقیقت جانتا ہے لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس خاندان میں حضرت میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد اتنی تعلیم اور اتنا علم اس آدمی میں تھا اور اسی لیے توقع کی جاتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دیتا تو اس گدی میں بہت سی جداعت میں کمی واقع ہو جاتی کیونکہ تین چار برس پہلے جو انہوں نے تقریر کی اللہ کی توحید پہ اور جو انہوں نے تنقید کی کہ یہاں آ کر جو ہمارے دادا قبر پہ اعمال کرتے ہو یہ چیزیں درست نہیں ہیں اس پہ پھر بریلوی مقبرۂ فکر میں شیخ علی اشرف صاحب جو تھے انہوں نے خوب ان نظرات کے خلاف لکھا ادھر سے لکھا جس نے بھی تفصیل دیکھنی ہو وہ ان کتابوں میں دیکھ لے تو یہ ایک اور آگے تقسیم شروع ہو جاتی ہے کہ تم کس بھی خانے پہ تعلق کرتے ہو اور کسی اعتبار سے کچھ کم ادھر والے بھی نہیں ٹھہرے اب دیوبندی مقصوبہ فکر ہے تو دیوبندی مقصوبہ فکر میں اب تم آگے دیوبندیوں میں کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں تمہارا کیا کیدا ہے اور پھر ایک اور شاخ دیوبندیوں میں ہو گئی اور وہ معاذ اللہ یزید کو بہت فخر سے نہ صرف اچھا سمجھتے ہیں بلکہ امیر یزید رحمت اللہ علیہ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں اب یہ تقسیم در تقسیم ہے تو تو, تو بنیادی طور پر کسی سے بھی پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ ہوں سنی ہوں مرزائی ہوں کیا جب مرزائی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کافر ہے جب وہ کہتا ہے شیعہ ہوں جب سنی ہوں تو پھر لوگوں میں اشتفا پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں پھر جب وہ کہتا ہے میں سنی ہوں تو سنت والی ہیں کون آج سننا ہے کیا اصل میں حقیقت میں اختلاف اس وقت شروع ہوا جب اس دین اور اس عقیدے کے خلاف لوگ چلنے لگے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے امت کو دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا وہی عقیدہ تھا جو بعد میں تابعین کو ملا اور تابعین کو ملا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنے محتاط تھے اپنے عقائد کے بارے میں عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو ان کی شہادت کے بعد ان کے کاغذات دیکھے گئے مختلف اغراض پہ تو اس میں سے ایک کاغذ نکلا اور الوداع نہایا اس کا تذکرہ آتا ہے پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اپنا نام لکھ کے تحریر فرمایا کہ میں اس چیز پر قائم ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں شور کر تشریف لے گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا پورا یقین اور ایمان ہے کہ بدنے کے بعد اللہ کے میں پیش ہونا ہے اور جنت اور چہنم کا حق ہے اور میں اس دین سے قائم ہوں اس طرح کی عبارت بعینی یہی یہی الفاظ تو نہیں ہے مگر اسی قسم کی عبارت آپ کو الفداعل حیا میں مل جائے گی جس کا خلاصہ یہ نقل کیا ہے تو اتنا احتیاط اتنی احتیاط تھی آگے سلیر رضی اللہ کو دیکھ لیں ان سے پہلے خلفائے راشدین کو عمومی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ کی کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے کہ ان لوگوں کو عقیدے کی کتنی احتیاط تھی اور وہ سب اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم اہل سنت والجماعت جماعت اہل سنت کیوں کہا اہل حدیث کیوں نہیں کہا اس لیے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے حدیث تو وہ ہے جو کوئی بھی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا پھر بعد میں منسوخ ہو گیا ایک چیز کی اپنی اجازت دی اسی چیز کی اجازت بعد میں ختم کر دی گئی مثلاً آپ نے حکم دیا کہ سارے کتوں کو مار دیا جائے پھر کچھ ہفتے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکار والے کتوں کو چھوڑ دیا جائے پھر شاہ فرمایا کہ اچھا جو کتے کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے تو اقدامات بدلتے رہے ہیں حنفی فکہ کا جو کمال ہے جس کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نقل کیا ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں حنفی فقہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ باقی جو زندگی میں چیزیں تھیں وہ کینسل ہوئی ہیں یا نہیں امام ملیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق موفق نے جو ان کی سوانح تحریر کی ہے اس میں لکھا ہے کہ امام ملیفہ رحمت اللہ نے سب سے زیادہ کوشش اور محنت اس پہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی معاملے میں آخری فیل کیا تھا آخر پہ وفات کس چیز پہ ہوئی تھی حتیٰ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی ایسی حدیث پر فتوا دے دوں جس کو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا ان کے کسی عمل یا قول نے اور ایسے نہ ہو کہ میں اس چیز کا فتوا دے دوں کہ لوگ منسوخ حدیث پر عمل کرنے لگے یہ احناف میں کمال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دور کو دیکھتے تھے صحابہ کے رام رضی عنہ کا بھی یہی تھا امام بخاری رحمت اللہ نے بھی یہی نقل کیا ہے کہ آخری فیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملتی جلتی بات کہتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے خلافت کے مسئلے میں کہ جب حرمین شریف مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے افراد کسی چیز پر جمع ہو جائیں تو پوری امت کے لیے اس خلافت کی اطاعت ضروری اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت مدینہ منورہ کی آبادی تقریباً ایک لاکھ کے قریب قریب تھی جیسے کہ مورقین نے لکھا ہے یہ بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ اہل مدینہ کا عمل یہ حجت ہے یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل مدینہ جو کچھ کرتے اور کہتے ہیں یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی شاد فرماتے ہیں تو ساری باتوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے اب انہوں نے اپنا نام اہل حدیث نہیں رکھا کیونکہ نے کا حدیث کا اعتبار اس طرح سے نہیں ہے کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا پھر وہ منسوخ ہو گیا کسی کو پتا چلا کسی کو نہیں پتا چلا تو جب یہ ساری شان پھٹک کر کے ایک بات طے ہو گئی کہ یہ ہے وہ چیز جو حدیث ہے آخری مرتبہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم یہ کیا ہے اس کو انہوں نے نام دے دیا سنت اور انہوں سننا ہیں ہم اہل سننا میں سے ہیں یعنی وہ جو سنت پر عمل کرتے ہیں حدیث سے نہیں سنت پر عمل کرتے ہیں اور جماعت اور صحابہ کے رام رضی اللہ کی جماعت کی تو شگاف جو پڑھا ہے اس میں پھر ان کے مقابلے میں کون آئے ان کے مقابلوں میں اہل تشریح آئے اہل تشریح کے ہاں دو طرح کی روایات ملتی ہیں ایک ان کی روایات ہیں جو خبری اور ایک روایات ہیں جو کلامی ہیں خبری روایات پر اہل تشریح کے ساتھ جب بھی ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہو تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ خبری چیز ہے یا کلامی چیز ہے ان کے ہاں جو خبری چیزیں ہیں ان کا محققین کے ہاں اعتبار نہیں ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کافی میں یہ لکھا ہے استفسار میں یہ لکھا ہے ان کی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے ان کی ان کتابوں کا حوالہ دینا عام طور پر ایسے ہی ہے جیسے کہ اہل حدیث ذرا حنفی کی کتابوں سے وہ مسائل نکالتے ہیں جس پہ کسی نے فتوا نہیں دیا وہ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ حنفیو تمہارے یہاں یہ کال ہے یہ کال ہے یہ کال ہے ہم کہتے ہیں بھائی اس پہ فتوا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی فقیر کی رائے ہے لیکن اس پہ فتوا نہیں شیعہ حضرات کے ہاں جو کتابیں ہیں ان کی اس میں جو خبری روایات ہیں نا اس کی بھی وہی حیثیت ہے ان کے جو موقعین ہیں اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں غیر مستبی کون ہیں بات وہ کرو جس پہ بچرا ہے اور وہ ان کے محققین نے الگ کیے ہیں اس لیے عام عوام میں اگر بیٹھ کے بات کریں کہ کافی نے یہ لکھا ہے کلینی نے یہ لکھا ہے فلانے تو وہ بات چل جاتی ہے مگر اہل علم کے ہاں جب آپ بات کریں گے نا چاہے وہ شیعہ علماء ہو اور چاہے وہ ہمارے ہاں کے محققین ہو اگرچہ اب رہے نہیں اتنے مگر جو محققین ہیں وہ یہی اس سے تفریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کون سی بات کرتے ہو خبری ہے یا یہ بات ہے کہ علم کلام کی چیز ثابت ہے کیونکہ کسی زمانے میں اہل نشی کے ہاں علم کلام بہت ممتاز تھا تو پہلا شگاف جہاں سے آ کر پڑا ہے تو پھر اہل سنت نے کیا قرار دیا انہوں نے کہا کہ اہل بدت ہو گئے ہیں انہوں نے دین میں ایک نئی چیز شروع کر لی ہے مثلا اہل سنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت شورا سے تھی سوائے حضرت وکر رضی عمر رضی اللہ عنہ حضرت وکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی امام باقلانی جو اہل سنت میں سے تھے اور حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کو منسوس مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نس سے ثابت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا یہ دونوں یہ بھی نہیں اور قائدوں کو دو ایسے نام دے دیے حوالے میں اس کے مقابلے میں دوسرا اہل سنت الجماعت کا مسئلہ تو بالکل ٹھیک ہے اس پہ بہت زیادہ اہل علم ہے پہلا بھی ٹھیک دوسرا بھی ٹھیک دوسرے بعض کہتے ہیں منسوخ میں وہ کہتے ہیں شورا میں سے ہیں اور جو دو کو منسوس کہتے ہیں تو اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو کہ یہ نس سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے وقت عمر رضی اللہ عنہ متعلق وہ بھی جب عثمان رضی اللہ عنہ پہ آتے ہیں تو یہاں سارے اہل سنت متفق ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اب خلافت چھوڑا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے تھے اور ڈنکے کی شوق کہتے تھے اور امیر عمومنی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور آج وہ میری خلافت میں مجھ سے بیٹھنا ہو تمام بدری اصحاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ متفق ہیں تو علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک جو شعرا تھی وہ فتح مکہ سے پہلے والوں کے لیے تھی مہاجرین کے لیے تھی انصاف کے لیے تھی فتح مکہ کے بعد جو لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں اس فہرست میں شامل وہ شعرا میں شامل نہیں مانتے تھے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شورا کو بلایا اور شورائی سے بات کی اور شورائی نظام تھا اب اہل سنت یہاں سے متفق ہو گئے دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت شورا سے نہیں تھی نس سے ثابت تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خلافت کے لیے کہہ کے گئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملنی ہے اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد بھی دوسری خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی یہ بھی منسوخ حسن کے بعد خلافت جو تھی وہ پھر حضرت حسین پھر رحم العابدین کے امام باقر جعفر صادق موسا کاظم رحمت اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ عنہ اس سلسلے سے چلنی چاہیے تھی اور یہ سب منصوص خلافتیں تھیں حتیٰ کے آخری امام جو تھے وہ غائب ہو گئے یہاں سے مثلا یہ ایک فرق بڑھ گیا شہر سنت نے کہا نہیں خلافت شورا کے ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں خلافت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اب تک یہی بات چل جاتی ہے اسی لیے اہل تشریح کے ہاں جہاں کی حکومتیں قائم ہوتی ہیں جیسے ایران کا آئین ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو حکومت قائم ہوئی ہے یہ ہمارے حضرت امام جو ہیں وہ غیر موجود ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں انتظامی امور طے کرنے کے لیے یہ حکومت ہے لیکن اچن کے خلاف حضرت ہی کی چل رہی ہے کوئی امام رحمت اللہ علیہ جو غائب ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی حیات ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے تو یوں پھوٹ پڑی اور یوں تبدیل ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا اسی طرح آپ دیکھ لیں ایک اور طبقہ اٹھا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ انبیاء علیہ السلام تلام جو ہوتے ہیں معاذ اللہ ان سے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے اہل سنت پر جماعت جو تھے انہوں نے کہا بالکل نہیں ہوتے اب یہ کیا ہوا جنہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام سے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اہل میں چلے گئے اہل سنت ایک طرف ہو گئے اسی طرح ایک اور سب کا اٹھا متضلہ متضلا نے کہا کہ قیامت میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہوگی علم کرام کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور عقائد کو بہت اچھی طرح سے پڑھا جائے تو آدمی آ کر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ معتزلہ نے جتنی چیزیں عقائد میں کہیں ان میں سے اکثر و بیشتر اہل تشوی دے جن علم کلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی معتزلہ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ محفوظ نہیں تھے یہی نظریہ ادھر سے اٹھ کے ادھر آ گیا معتزلہ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رویت اس کو دیکھنا ممکن ہی نہیں نتیجہ یہ کہ یہی عقیدہ اہل شیر نے لے لیا انہوں نے کہا خدا کی زیارت کہیں بھی نہیں ہوگی اہل سنت اور جماعت اس کے مقابلے میں تھے انہوں نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی جنت میں ہوگی میدان حشر میں ہوگی جہاں جہاں بھی ہوگی لیکن ہوگی تو اس طرح جتنے لوگ ان مسائل سے ہٹتے چلے گئے ایک طبقہ پورا وجود میں آ گیا یہ ہے آگے سننا اور دوسرا طبقہ وجود میں آیا اس دوسرے طبقے کو انہوں نے کہا یہ اہل بدعت ہے ایک تھا کہ یہ کہتے کافل ایک تھا کہ یہ کہتے اہل بدعت ہیں دونوں میں فرق ہو گیا بدرتی کافر تو نہیں ہوتا اتنا اتنا احتیاط کا پہلو تھا صحابہ کرام رام اللہ اتنے منصف مزاج تھے اتنے انصاف کرنے والے تھے کہ کبھی حد سے بڑھ کے بات نہیں حضرت علی رضی اللہ نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے عائشہ طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ جو آپ کے خلاف آئے ہیں یہ لوگ کون ہیں اور پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کافی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو اس نے کہا وہ کافر ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سارے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ کفر سے بھاگ کے تو آئے تھے اسلام کہا شکافت اچھا، نہیں ہے تو یہ منافق ہے اب اتنا نہ نیچے تو اللہ رضی عنہ کا نہیں اللہ تعالیٰ جو فرمایا کہ لا یذکرون اللہ قلیلا اور منافق لوگ تو اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں اور یہ طلح تو بہت خدا کو یاد کرنے والے یہ تو منافق نہیں اب رہ کیا گیا تھا اس نے کہا تو پھر کون ہے فرمانے لگے کون نہ بغاؤ والے میرے بھائی ہیں میرے خلاف بغاوت کیا خلافت کے خلاف باقی اور کچھ نہیں جس حد تک بات کی بس اتنی رکھی اس سے زیادہ نہیں بڑھائی یہ ہے تقوا اور یہ ہے اصل اسلام اللہ نے فرمایا لا کم شنعان قومن حدا اللہ کافی کسی شخص قوم کی دشمنی تمہیں اس سے آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی تم اس کے متعلق وہ الزام لگانے لگو جو حقیقت میں نہیں ہے لو اپنے دشمن کے بارے میں بھی انصاف سے کام لو ہوا دو یہ کی بات یہ ہے حضرت علی رضی اللہ کا نقطۂ انہوں نے کہا ہمارے بھائیوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے باقی کچھ نہیں نہ وہ منافق ہے نہ کافر حضرت علی رضی اللہ بلایا حسن رضی اللہ کو اور انہوں نے کہا میری وفات کے بعد شہادت کے اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ تم میرے قاتل سے انتقام لینا چاہتے ہو بدلہ لینا چاہتے ہو اس کے پیٹ میں نیزا مارنا ہے لیکن نیزے کی انی اس کی کمر کی طرف سے نہ بس اس اسی طرح مارنا فرمایا اتنی زر لگانا کہ نیزا جو ہے کی انی دوسری طرف سے نہ نکلے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے پھر ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس نے مجھے اتنا ہی مارا کتنے انصاف پسند لوگ تھے اسی اہل سنت نے اپنے مخالفین کو اہل فکر کہا کافر نہیں کہا البتہ جب معاملہ مسلمہ کذاب کا جس نے دعوی نبوت کیا اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے اس کام سے نکل گئے وغیرہ جو باقی تھے انہیں وہ اہل فکر کہتے تھے اور اہل فکر یہی تھا اسی لیے بہت کتنی چیزوں کا انکار کرتے ہیں لیکن اہل سنت الجماعت نے جو عمومی طور پر ان کے یہاں قول ہے انہوں نے کبھی اپنے ان مخالفین موت ضلع وغیرہ کو کافر نہیں کہا کفر کا فتوا نہیں دیا ہے یہ کہا اہل ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ یہاں پر ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ جو سنت کا ایک لفظ ہے نا

علم کلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عقائد کتاب و سنت سے ثابت ہو چکے ہیں ان کو عقلی مباحث کے ذریعے ثابت کرنا اصل یہ تھا کہ علم کلام وہ عقائد جو ثابت ہو چکے ہیں کتاب و سنت سے ان کے لیے دلائل فراہم کرنا دلائل دو طرح کے ہو سکتے تھے دلیل یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے یہ ایسے ایسے ایک یہ ہو سکتی تھے عقل کے ذریعے دلائل دیے جائیں تو علماء علم کلام جو تھے یہ عقل کے ذریعے بھی اس کے دلائل دیتے تھے اور پھر ہوتے ہوتے علم کلام کے ساتھ فلسفہ مل گیا پہلے نہ علم کلام الگ چیز ہوتی تھی فلسفہ الگ چیز ہوتی تھی اب جو کچھ ہمارے یہاں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور ہم نے اپنے ساتھ سے بھی جو کچھ پڑھایا ہے وہ علم کلام اور فلسفے کی آمیزی شاید دونوں چیزیں مل گئی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جس چیز کا نام صرف سنت ہے نا وہ ان کلام کا کوئی خاص مکتبہ فکر نہیں ہے مثلا سنت کی بہت سی چیزیں موتضلا میں پائی جاتی ہم زور کے ساتھ چار سنتیں پڑھتے ہیں دو بعد میں پڑھتے ہیں فجر میں دو سنتیں پہلے پڑھتے ہیں موتزلہ بھی یہی پڑھتے تھے بہت سے لوگ یہی پڑھتے تھے اب بھی ایسے شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اہل قبلہ جو تھے ان میں یہ ہوا اب اہل قبلہ کا لفظ استعمال کیا نا تو اس میں بدتی بھی آ گئے سنی بھی آ گئے یعنی ان کے زمانے کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ اہل سنت بھی آ گئے اہل فکر بھی آ گئے کیونکہ قبلہ تو سب کو ایک ہی تھا قبلے سے تو لوگ نہیں ہٹے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ یہ علیحدہ علیحدہ گروہ بن گئے دین کی وہ باتیں جو واضح طور پر ثابت تھی ان کے مسائل کیا ہو گئے ضروریات دین بات اس کے کہ وہ انتیات کرتے تھے سب کے سب متی تھے فرما بردار تھے جھکے ہوئے تھے دین کی ضروریات کے لیے دین میں ضروریات کیا ہے یہ ہے مسئلہ جب کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے نا پھر اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے مثلاً دین کی ضروری چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے اب کوئی آدمی اسی کا انکار کرنے لگے اور کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے ہی کیسے ممکن ہے دین کی ضروریات میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں آخری نبی تو میں نہیں مانتا باقی ساری چیزیں میں جانتا ہوں مانتا ہوں کرتا ہوں اس آدمی کو کہتے ہیں مسلمان کا آزاد ہوتا ہے دین کی ضروریات میں سے یہ ہے کہ قرآن کریم کو پورا مانا جائے اب ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں اس میں سے یہ صورت ایسی تھی یہ صورت نکال دو یہ صورت ایسے ہے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اسی لیے حتیٰ کے نشین میں جو ان کے محققین تھے اتنا انہیں دین کا خیال رہا کہ ان میں سے جس آدمی نے اپنے زمانے میں قرآن کریم کا انکار مثلا ایک چیز آپ سے کر رہے ہیں قرآن کریم کا انکار کیا ان کے معاصرین شیعہ نے ان کی کتابیں ان کی تربیت میں لکھا اور انہوں نے کہا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں دوسری دو گزرے ہیں اہل احتجش میں محققین ایک تو کوسی کا جس نے بغداد پہ حملہ کرایا تجریب لکھی اخبار کا علم اپنے زمانے کے مطابق سے دیا تھا خدا نے اور علم کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک تھا مگر علم اس کا کمال کا تھا بہت کچھ اس نے لکھا اور منصب امامت پر خاص طور سے جو اس نے لکھا ہے وہ تو شاہکار چیزوں میں گنا گیا اپنے وقت میں یہ الگ بات ہے کہ الحمد للہ ایسے سنت نے اس کے جو جوابات دیے ہیں تو اس میں وہ اس سے بھی بڑھ گئے ہیں لیکن ایک محفق دوسری وہ تھا ایک اور ان کے یہاں دوسری تھا اس نے جب لکھا کہ قرآن کریم پورا نہیں ہے اور قرآن نافذ ہے تو یہ ضروریات دین کا انکار ہو رہا تھا نا اس زمانے کے اہل سنت علماء نے تو اس کا رد لکھا ہی لکھا اہل خوشی نے بھی لکھا انہوں نے کہا کیا غذب کرتے ہو یہ ضروریات دین کا انکار ہو جائے گا کیوں کافر بنانے لگے ہو میں یہ نہ کرو ضروریات دین ہیں اس لیے اب بھی کوئی آدمی کہتا ہے معاذ اللہ مرزائی ہے وہ نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے سب کچھ قید کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا مسلمان نہیں ہم کہتے ہیں یہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے اس کا یہ انکار کرتا ہے اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی عبارت سیکھی ہے یہ ایسے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ ایک ایک لفظ جیسے کوئی جانچ کے فرق کے لکھتا ہے نا حضرت فرماتے ہیں ضروریات دین کا اقرار کرنے کے بعد پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں ایک قسم تو وہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ قسم آیات سنت و جرار من بنایا ان میں سے ایک قسم ایسی ہے جو قرآن کریم کی آیات نے جن مسائل کی عقیدے کی تصریح کی ہے اسے مانتے ہیں اور جن عقائد کو احادیث صحیحہ نے ثابت کیا ہے اس کو بھی مانتے ہیں اور جس سے سلف میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تعبین کا جو زمانہ تھا ان نے جن لوگوں نے ان عقائد پر اظہار کیا انہیں حق اور سچ جانا ان سب کو مانتے ہیں یہ پہلی قسم اہل سنت کی فلما ظاہر ارجاء کی راجم راجم براجی پھر ان کے پاس وہ دور آ گیا جب ہر آدمی اپنی رائے پہ مر مٹا و تشعبت اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا پھر طریقے مختلف ہو گئے رائے مختلف ہو گئیں تو پھر مسلمانوں میں اہل سنت اور جماعت میں ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے کتاب و سنت میں جو ظاہری الفاظ سے ان کو پکڑ لیا وہ نواز ہوئی اور اپنی داروں سے پکڑ لیا راسا اور اسلاف کے عقیدے پر رکان رہے عالم اصول اقلیت انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ عقل کے مطابق ہے یا نہیں وہ لال مخالف علا اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ عقل اس عقیدے کی مخالف ہے یا نہیں الزام الخصوم میں رد اور پھر ہاں البتہ یہ ہوا کہ ان لوگوں سے کسی نے بحث کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے باقی عقائد کا رد بھی کیا اپنی دشمنوں کا جواب بھی دیا قولی ان صحیح عقائد کو دلائل سے جو ثابت کیا تھا اس لیے کہ ان کو اطمینان ہو جائے لال استفاد عقائد منہا ان کا نے کلام میں بحث کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ یہ چیزیں ثابت کرنا چاہتے تھے وہ سننا اور یہ تھے حقیقی اہل سننا یہ اتنی طویل عبارت جو حضرت نے لکھی ہے یہ فکرا پورا ہوتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ نے اب آگے سنت پر جماعت کی پہلی قسم کا بیان کیا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی قسم وہ ہے کہ جو کچھ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا حضرت سنت نے کہا حضرت ہمیں سکتی اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے کوئی دلیل ہے یا نہیں عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی بس جب کتاب و سنت میں آ گیا تو ہم نے مان لیا میں حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی یہ عقل میں آتی ہے بات نہیں آتی اہل سنت الجماعت کا جی بالکل ٹھیک ہے ہمیں اس سے بحث ہی نہیں عقل میں آتی ہے نہیں آتی قبر کا عذاب اہل سنت الجماعت نے کہا ہم سے مانتے ہیں یہ ضروریات دین میں سے ہے اسی لیے عقیدے کی کتابیں جب آپ دیکھتے ہیں تو کتنی جگہ پر علم کلام کے جو ہمارے اہل سنت الجماعت کے حضرات ہیں یہ قبر کے عذاب کے انکار کو کفر قرار دیتے ہیں عیسیٰ علیہ خلاط السلام کا آنا انہوں نے کہا اصل میں آتی ہے تمہارے پاس یا نہیں آتی اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو یہ کفر کی بات ہے کفر کا جملہ ایک الگ چیز ہے کہنے والا کافر ہوتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ چیز ہے دونوں میں فرق کرنا چاہیے ایک آدمی کفر کا جملہ منہ سے بولتا ہے اور ایک یہ کہ وہ کافر ہو جائے دونوں الگ الگ بتا اوقات معاذ اللہ کی آدمی سے غلط فہمی سے جملہ نکل جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے کفر کا کا کافر کرا دینے میں ہاں اس عقیدہ ایسا بن جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چیزیں عذاب قبر میں راج وغیرہ وغیرہ جس کی مثالیں ہم دے رہے ہیں حضرت فرمایا انہوں نے کہا ہماری عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی کتاب و سنت سے جو ظاہری الفاظ آئے ہیں اور کتاب و سننا نے جس کی تصدیق کر دی ہے بس یہ ہمارے عقائد ہیں اور پھر ان عقائد کو انہوں نے داڑوں سے پکڑ لیا یعنی جم گئے ان عقائد پر اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ عقل میں آتی ہے عقل کے مخالف ہے کچھ بھی ہو جائے انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہمارا عقیدہ یہ ہمیں اس سے بحث نہیں عقل میں آتی ہے صاحب اللہ کے زمانے کے بعد تابعین میں ایسا دور آ گیا تھا جبکہ عقیدے کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا اور سوال کو یعنی وہ عقل کا جب غلبہ ہوا نا فلسفے کا تو فلسفیانہ سوالات آگے نکلنے لگے تو جس تابعی رائے اللہ کو نہیں آتی تھی کوئی بات آگے سے کرنی انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے باقی جو تم عقل کی بات کرتے ہو ہمیں نہیں پتا کتاب و سنت سے یہی عقیدہ ملا ہے ہم نے اپنے سے پہلے والوں کو یہی دیکھا ہے اس لیے انہوں نے عقل سے جواب کی بجائے صاف صاف بات کی کہ ایسی چیزیں ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی مل جائے گا ابو داود کی روایت میں آتا ہے کہ یہ یزید کی طرف سے غالباً یہ بیت اللہ زیاد تھا یہ حضرت برزہ رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں تو اس نے بڑی حکارت سے کہا یہ یزید کے سارے چمچے تھے جس نے جن کو اس نے لگا رکھا تھا کہ باقی جو کے ہاتھ بھی تھے اس نے کہا تو یہ آ گیا ہے تمہارا محمدی تم یہ تمہارا محمدی آیا ہے حضرت رضی اسلام کا چھوٹا بڑھاپا آیا موٹاپا بھی ہو گیا تو چھوٹا قد اور موٹاپا جو ہو گیا تو اس نے ان کا مذاق اڑایا اور اس نے کہا تو تمہارا یہ محمدی آ گیا تو بڑے حیران ہوئے سن کے اور انہوں نے کہا وہ وقت ہی آنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی ذلیل ذلت اور آر کی چیز کہلائے گی یہ جی، وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اس میں بھی کسی کو شرمندہ کیا جائے گا لوگ تمہارا محمدی آگے اسی لیے اس پہ محدثین نے اور خاص طور پہ فلی رحمت صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اس جملے سے حضور عظت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جانا پایا جاتا ہے یہ دیوبندیت ہے جو اصل میں دیوبندی کہلاتے تھے وہ ایسے ہی تھے اب کسی کو پیش کرو کسی کو بتاؤ کہ تمہارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس مسئلے میں ان سے غلطی ہو گئی تھی اچھا بھائی ایک کہتا ہے اس مسئلے میں غلطی ہو گئی تھی دوسرا کہتا ہے باقی سب ٹھیک ہے تین طلاق کے مسئلے میں غلطی ہو گئی تھی تیسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ دونوں ٹھیک ہیں وہ مسئلے میں قبر کے مسئلے میں غلطی ہو گئی تھی تو ایک ایک مسئلہ کر کے سارے چھوڑتے چلے جاؤ اور پھر رہو بھی سارے پہلے سنت والجماعت یہ پتا نہیں کس چیز کا نام یہ ان کا حال تھا تو انہوں نے اسے جواب نہیں دیا نہ بحث کی انہوں نے کہا جس زمانہ بھی آنا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت جو ہے وہ ذلت قرار پائے گی یہ تھا ان لوگوں کا حال اچھا پھر ہوا کیا آہستہ آہستہ ادھر سے بھی جو نئی نسلیں آئیں نا انہوں نے عقل کے ذریعے ثابت کرنا شروع کیا جب فلسفہ ادھر سے آیا انہوں نے بھی فلسفہ پڑھا انہوں نے بھی علم کلام کو رائج کیا تکلم و معقول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جو سب سے اچھے اہل سنت الجماعت جماعت سے تھے ان کو اگر کلام کرنا پڑا ہے عقیدے پہ تو انہوں نے اس وقت عقل سے سہارا لیا ہے جب دشمن کو رد کرنا تھا مخالف کے خلاف بولنا تھا جب باطل عقیدے کو رد کرنا تھا اس وقت انہوں نے عقل سے بات کی ہے وہ گزنا کی عقل سے جتنی بھی چیزیں ماحول کسی کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ یہی ہے بس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتایا ابو رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ آگ سے پکی چیز کھانے سے وزو ڈوب جاتا ہے اقدار یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کھائی اور وزو کیا تو وزو کو کسی اور ضرورت سے کیا تھا یہ لوگ سمجھے کہ آگ سے پکی چیز کھانے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بات جب سنی حضرت اللہ ابن بات رضی اللہ عنہ نے تو انہوں نے کہا چچا اچھا, اچھا, اگر بات ایسی ہی ہو کہ آپ پہ چیز کھانے پہ رضو ٹوٹ جائے تو یہ گرم پانی تو روز ہونا ہی نہیں چاہیے تو رضی اللہ چھپ ہو گئے اور پھر کہنے کے بھتیجے اگر حدیث سننی ہو نا تو ٹھیک ہے سنا کرو باقی جو آگے سے باتیں کرتے ہو خبردار ایسی باتیں نہ کیا کرو حضرت عبداللہ ابن بات رضی اللہ عنہ تو اگلی نسل آ گئی تھی نا انہوں نے اکیلے ایک اپنے شبے کا اظہار کیا تو سب لوگ پائے گئے تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ بناتے ہیں اہل سنت والجماعت انہوں نے کہا بات عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی کتاب و سنت میں یہ پیتا ہے کچھ کر کے مانو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے بزرگوں نے کلام کی اس سے آپ کے شاہذہ کرواتے ہیں یہ نہیں کہ انہیں کوئی عقیدے میں شبہ تھا اس لیے کہ اپنے مخالفین کو جواب دے سکیں ایک دوسرے اس لیے کہ ان پر دوسرے اس لیے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے قلب کی تمانیت کے لیے دل کو اطمینان حاصل کرنے کے لیے وہ کہتے تھے اچھا عقل بھی اس کے موافق ہے عقل میں بھی یہ بات آتی ہے تیسرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ عنہ نے یہ بات کی اور دیکھو تیسری بات نے بنائی فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو عقل سے ثابت کرتے یہ بات نہیں اپنی دلائل وہ اس لیے نہیں دیتے تھے کہ انہیں اپنے عقیدے میں چھپا تھا اس لیے دیتے تھے کہ کہتے تھے دشمن کو جواب دینا ہے اس لیے دیتے تھے کہ اپنے آپ کو زیادہ اطمینان دلانا ہے اس لیے نہیں ہے کہ انہیں اپنے عقیدے میں چھپا تھا وہ عما سننا شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اپنی سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت جماعت کے سارے عقائد اللہ تعالیٰ کی ذات صفات عرش کے متعلق عقیدہ اس کی ذاتی صفات علم کلام سما بسر قدرت ارادہ تقویم یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات جتنی ہیں اس کی ذاتی صفات کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں جھول اور حنیفہ رحمۃ اللہ فقیر اور امام صاحب رحمت اللہ مشتعل بیس برس تک حضرت فرماتے تھے میں بدلا جاتا رہا اہل بدر سے مناظرہ کرنا اسی لیے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فکا جو ہے دو طرح کے ایک فکا تو ہے جو نماز روزہ تہارت وغیرہ کے مسائل ہیں نا وہ فرماتے ہیں اس سے بھی بڑی ثواب اور اس سے بھی بڑی فکا یہ ہے کہ تم عقیدے کو بیان کرو ایک آدمی کہتا ہے کہ وزو میں یہ مسئلہ ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب چار رفتوں کی نماز ہے پہلی دوسری تیسری چوتھی رقت چاروں میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا سنت موقع ہے یہ مسئلہ ہے شریف ثابت ہے اسے ثواب ملے گا کیونکہ اس نے لوگوں کو بتا دیا اس کے مقابلے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سماننا آٹھوں صفات ان کا ہر مسلمان کے لیے ماننا ضروری ہے کہتا ہے علم کلام تما ارادہ زیادہ تقویم کلام یہ اللہ کی آج کے ساتھ ہیں ان کا ماننا کے لیے ضروری ہے اب جب قیامت میں تلیں گے نا یہ دونوں مسئلے بسم اللہ والا اور یہ صفات والا یہ صفات والے مسئلے پہ معمول کا رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ ثواب ملے گا یہ کہ عقیدہ آماد سے بڑی چیز ہے عقیدے کی بنیاد کو پر اسلام پہ جا کر ختم ہوتی ہے یا شروع ہوتی ہے اور آماد جو ہیں ان میں ان میں تو قبر اسلام نہیں ہے نا تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کون سا کافر ہو گیا البتہ سنت مبتلا کا تاریخ ہوگا اس کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں جو فرمایا نا کمال کی بات اس فرمائی فرمایا ہم اہل سننا اور یہ ہیں اہل سنت پر جماعت رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے عقیدے کی مباحث میں جاتے رہے اور عقیدے کی بحث کرتے رہے یہ تو ان کے بعد تو پھر ایسا دور آیا کہ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ہماد تعمیر میں تھے اور پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا کے مل گئے حماد رحمت اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں بیٹھنے لگے اور پھر حماد رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد امام علیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس گتی پہ آئے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ابو یوسف محمد رحمہ اللہ یہ سارے کے سارے آگے چلے گئے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت الجماعت جو ضروریات دین کے پاس ان کی قسم بیان کی پہلی دوسری قسم

اور انہوں نے عقل میں جو اصول آئے تھے بے ان کی عقل کے مطابق جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو اصول ہیں عقلی ان سے یہ شریعت ٹکراتی ہے اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ معقولات کی بات کرنا شروع کی اور نکاح حقیقت جانو ان چیزوں کی اور جس عقیدے کو رکھتے ہو اس کی اس کو واضح ہونا چاہیے ہم انحاظ القسم اور پھر یہی قسم جو تھی سوال القبر قبر کے سوال کے متعلق وزن العمالی اور اعمال کے وزن کے متعلق ولمرور عط اور سے گزرنے کے متعلق وطو اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کے متعلق و کرامات الاولیاء اور اولیاء اللہ کی کرامات کے متعلق فہذا كله ظهر و والسنه اگرچہ یہ سارے عقیدے کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں پر جرا علی السلطو اور امت میں یہی عقیدہ اخلاق کرام رحمۃ اللہ کا رہا ہے ولكن ذاق لذاق المعقول عن هذا الزام قوم فانكروها او اولها شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر دوسرا طبقہ ہے کہتے یہ بھی اپنے آپ کو ایسے سنت میں تھے یہ سب اتنا زبردست ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ایسے سنت اور جماعت میں سے اپنے آپ کو خارج کرا دیتے یہ تو بعد میں آیا وہ کرنا ہر کوئی اپنے آپ کو ایسے سنت نہیں شامل کرتا تھا اہل فدرت ہونے کا الزام وہ لگوانا نہیں چاہتے تھے یہ زمکشری ہے اور زمکشری پائے کا مقصد ہے اور اس کی خاص طور پہ جو جو تک ہونا حق میں قرآن کریم کے آج اعجاز ہے قرآن کریم کے جو باتیں ہیں محقق راضی امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے مفسرین اب تک کوئی آدمی اس سے ہٹ نہیں سکتا اس دمکشری کو خدا نے ایسا مقام دیا تھا کہ کمال کا علم ربیت اللہ نے عنایت فرمایا تو امام رولیفا رحمۃ اللہ تو ایسا عاشق صادق تھا آخری عمر میں ساری اپنی کتابیں دیش کے لوگوں میں تقسیم کر کے سب کچھ چھوڑ کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ مجاور کر دیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا اتنا یہ تھا اور ہوتا یہی ہے اصول میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں مانتے ہیں کہ یہ اور کہ یہ نہیں بھی مانتے اور اس, اس کا یہ حال تھا کہ جب حج ہوتا تھا نا لوگ گزرتے تھے سارے تمام کرتے تھے بیت اللہ کے دروازے کھلوا کے کھڑا ہو جاتا تھا بیت اللہ کی دروازے کی چوکھٹیں دونوں دونوں سائڈ پکڑ کے اور کہتا تھا کہ میں جمع ہوں اور میں موتزلی ہوں اور تم میں سے کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے اور بحث کرتے اتنا اس علم کا زوم ہے کہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ اہل سنت و جماعت یہ گدے انہیں کیا پتا ہے مطلب کہیے انہیں کیا پتا ہے قرآن کی تفصیل کیا ہوتی ہے یہ ایسے شدید الفاظ لکھے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کہتا تھا کہ سنت ہمارے پاس ہے ہم اصحاب توحید ہیں اللہ کی توحید ہمارے ہی پاس ہے اسی لیے بات میں اہل تشریح نے بھی اس چیز کو اختیار کیا اور ان اصحاب صحاب ہم ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دیکھو دوسری قسم جو ہے نا انہوں نے جس عقیدے کے متعلق یہ سمجھا کہ عقل میں بات نہیں آتی انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اس عقیدے کا انکار ہی کر دینا چاہیے تو شاہ صاحب رحمت اللہ نے دو الفاظ کہے شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا جو چیز ان کی عقل میں نہیں آئی انہوں نے کہا کہ اچھا یا تو اس کی فان پر ہوا اور اول ہوا انہوں نے یا تو انکار کر دیا اور وہ ویوہار یا اس کی تعبیر کر دیا انکار کیسے کر دیا انہوں نے کہا خبر عذاب ہوتے ہی نہیں جان سکتے السا کے چلا تو بغیر باپ کے پیدا ہی نہیں ہوئے جان سکتے حضرت علیہ صلاح السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا ہی نہیں گیا ٹھیک ہے یہ چیز ہے انکار کر دیا کی انہوں نے کہا قرآن میں آیا نا جی صلاح السلام کو اٹھایا گیا تو اٹھانے سے مطلب ہے روحانی مرتبہ بلند کیا گیا یہ کیا ہے یہ جو آیا ہے کہ کچھ شراب پر سے گزریں گے تو یہ مثال سے سمجھایا اب انہیں جب پوچھا گیا کہ حضرت یہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کا ذکر کیا ہے پینے کا ان چیزوں کا بھولوں کا انہوں نے کہا یہ جنت نہیں ہے جو تم سمجھے ہوئے جیسے دنیا میں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ آدم مثالیں بیان کی ہیں حقیقت میں یہ چیز نہیں ہے یہ تعلیم کی اور پہلی مثالوں میں انکار کیا انکار کس کس چیز کا کیا قبر کے سوالات کا اعمال کے وزن کا اور دوسرے رات سے گزرنے کا رویت بار تعالیٰ کا کرامات کا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ پانچ مثالیں دی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں قبر کے سوالات کتاب و سنت سے ثابت ہیں قبر کے سوالات کا انکار کرنا بہت خطرناک چیز ہے قبر کے عذاب کا انکار کرنا اہل سنت اور جماعت تو ایک طرف کو رہے اس آدمی کے ایمان پہ شبہ ہو جاتا ہے اگر کوئی قبر کے عذاب کا انکار کرے اتنی روایات ہیں اتنی روایات ہیں کہ صحابہ رضی اللہ سارے مل کے جھوٹ نہیں بول سکتے تھے سب اللہ دنیا اور وہ جملہ جس کے ذریعے اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی تفصیل دیکھ لو سورہ ابراہیم کی سائز میں ہر جگہ تقریباً مبتری یہی لکھتے ہوئے ملیں گے کہ یہ کلمہ جس میں اللہ آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا وہ کہتے ہیں قبر میں جو لا الہ الا اللہ ہے اس سے یہ مراد ہے کہ قبر میں سوالات ہوں گے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عذاب قبر کا بیان کیا تو کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلیل خدا کے کلام سے قرآن سے کسی آئس کو پڑھا اس سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو عذاب قبر کے انکار پر کتابیں لکھنے لگے ہیں حضرت بکر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے عمر احمد عثمانی نام تھا غالباً کہ کراچی میں تھے وہ اس کا انکار کرتے تھے کتاب لکھتی پوری انہوں نے عذاب قبر کے انکار سے اس کے بعد لوگ آئے عذاب قبر کا انکار قبر کا عذاب ہے ہی نہیں پنڈی میں ایک ساتھ رہتے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھوا دی اس پہ کہ قبر کا عذاب ہے ہی نہیں قبر کے عذاب میں اور ثواب میں قبر کی راحت میں اتنی احادیث ہیں کہ تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہیں اور قرآن کریم میں آیا ہے اور قبر میں جو پانچ سوالات ہوں گے ان پانچ سوالات میں سے چار تو ایسے ہیں جس کا کسی نے انکار نہیں کیا ایک ایک بندے سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا پروردگار کون ہے اور تمہارا دین کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہیں ہم نے بھیجا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے اور چوتھا سوال یہ کہ دجات کے بارے میں پوچھا جائے گا قبر اس سے علما ہے اختلاف کہ دجال کے بارے میں پوچھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دجال کا اور رسمہ رفی اللہ کہتی ہیں کہ ایسا ذکر تھا کہ پکار پڑ گئی اور لوگ گھبرا اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو تم سے قبروں میں بھی یہ سوال ہوگا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں کہا دجال کے بارے میں کہا یا یہ کہا کہ قبروں میں لوگوں سے سوالات ہوں گے دونوں باتوں میں ایسے سنت کے دونوں مکتبہ فکر ہیں اور دونوں ہی بات کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں ہوگا بات کہتے ہیں دجال نہیں عمومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چوتھا پانچواں سوال وہ بھی سب متفق ہیں اس پہ اور یہ وہ سوال ایسا ہے کہ آج رات جا کے سوچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے پوچھیں گے کی معلوم کا زندگی کہاں گزاری بس یہ ہے سوال زندگی کہاں گزاری جس کو اس سوال کا جواب آتا ہونا کہ زندگی کہاں گزاری اور تیار ہو اس کے لیے کہ میں جواب دے سکتا ہوں زندگی کہاں گزاری خوش قسمت ہے جو صبح سے پہلے پہلے ہی چل گئے کہ پتہ نہیں آئندہ کیا ہونا ہے اس سوال کا جواب کون دے سکتا ہے کہ زندگی کہاں گزاری میں میلوں میں مذاق میں تومتیں لگانے میں لوگوں کی عزتیں برباد کرنے میں چگلی میں غیبت میں حسد میں اس میں زندگی گزاری لگ جائے گا پتا یہ سب باتیں اس وقت تک کی ہیں جب تک یہ بولتی ہے جس دن یہ بند ہو گئی نا پھر پتا چلے گا اور زندگی کی وہ صبح ہوگی کہ وہی صبح حقیقی صبح ہے اس لیے قبر کے عذاب کا انسان ہو کیسے سکتا ہے دوسرا اعمال کا وزن اعمال کا وزن قیامت میں ہوگا نیکیاں تو لی جائیں گی برائی ہے بے ہی نیکی تو لی جائے گی اہل سنت والجماعت کی کا مطلب ہے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ جو قبر پہ لوگ مٹی ڈالتے ہیں یہ مٹی قیامت میں آدمی کے نام عمل میں تلے گی تو ان کی یہ روایت سن کے صحابی رضی اللہ عنہ کا جو ہو پھر تم جو جنازہ پڑھ کے واپس چلے گئے اور قبر میں مٹی نہیں ڈالی تو ہم تو بہت خسارے میں رہے اسی طرح قیامت میں جو اعمال سلیں گے ایک تو یہ چیزیں سل جائیں اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ اب اس کی ایک شکل ہے اللہ یہاں وہ جائے گی ایک کہتا ہے اس کی ایک شکل ہے خدا یہاں وہ جائے گی اور ایسے سنت جی کا دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں اصل میں آئیں گی یا تو مٹی کے ذرات میں یا چونٹی میں اس صورت میں بس اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار نیکیاں دی تو ایک ہزار مٹی کے ذرے ہو گئے یا ایک ہزار چیونٹیاں ہو گئیں اب گناہ جو تھے وہ بھی کی شکل میں ہو گئے تو گناہ اور ثواب یہ دونوں تولے جائیں گے چیونٹیوں کی شکل میں یا مٹی کے ذرات کی شکل میں یہ بھی اہل سنت والجماعت جی کا موقف ہے حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ان چیزوں کو لکھا جو بھی میں مان لیا جائے اہل سنت کی کا مسئلہ ہے المرور عالت فراط اور اسی طرح ان فراق میں سے گزرنا یہ ہے وہ چیز جو انسان جب گزرے گا تو پھر پتا چلے گا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے بھی اس کی کیفیت بیان کی یہ اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا انکار کرنا اپنے آپ کو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے بب رو یا اور اللہ تعالی کی زیارت متضلہ نے انکار کیا وہاں سے اہل تشریح نے ان راستے بھی انکار کیا اور انہوں نے کہا خدا کی زیارت ہوگی ہی نہیں اہل سنت الجماعت نے کہا یقیناً اللہ کی زیارت ہوگی کیونکہ قرآن میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے ہی چہرے نا برت ملا رکھتے اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے کھلے ہوئے چہرے خوبصورت خوش خرم خوش رو چہرے اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ارشاد فرمایا بعض رات کا خیال یہ ہے کہ اس کی صنعت متصل ہے کا ہے کہ نہیں ہے صنعت متصل ہو یا نہ ہو یہ دعا حدیث کی کتابوں میں آئی ہے اللہ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ دعا یہ مانگی گئی کہ اے اللہ اس دن دن کو وہ جو تیری ملاقات کا دن ہو خیر اللہ سب سے اچھا دن میری زندگی کا وہ دن کر دے جس دن تیرے سامنے حاصل یہ جو دعائیں ایک طرح کی یہ سب بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کو اب وہ کیسے ہوگی کس طرح ہوگی یہ علم کلام کا موضوع ہے اس پہ لوگوں نے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے اسی طرح امام نصفی رحمت اللہ جو ہیں انہوں نے اس پہ خوب لکھا ہے ان کی کتابیں دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے مختصر کا کر رہے ہیں کہ آگے چل کے شاہ صاحب رحمت اللہ اس پہ بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں ورث و کرامات اللہ اور اولیاء اللہ کی کرامات فہذا کلو ظاہر بہی کتاب و سننا اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اولیاء اللہ کی کرامات قرآن کریم سے ثابت حضرت مریم کے پاس پھل دیکھے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے آئے انہوں نے کہا اللہ کی جانب سے یہ دلیل ہے اس کی کہ کرامات ہوتی ہیں اور اولیاء اللہ میں بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کا تو انکار کیا نہیں جا سکتا تھا حتیٰ کہ اہل کشی یہاں پہ آ کے معتزلہ سے الگ ہو گئے معتزلہ نے کرامات کا انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ بات نہیں آتی اور اسی طرح وہ بالکل ہٹ گئے اس میں اور اہل تشریح کیا اور اہل سنت کیا سب نے اقرار کیا تو بالکل کرامات اور اللہ کے حق ہیں شاہ صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تھا دوسرا طبقہ موت ضلع نے ان سب چیزوں کا انکار کر دیا ان معتزلہ میں اصل مرض کیا تھا اصل مرض یہ کہ جو کچھ ہماری عقل میں نہیں آتا نہیں ہو سکتا اور اہل سنت کا جماعت اس کے مقابلے میں تھا اور صرف یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تھا اگر بات ثابت ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قرآن کو خدا نے کہا ہے سب سمانے کی ہماری اصل میں آتا ہے یہ ہے اور جب موت نے سب کچھ کیا تو اب جدید دور کے موت کو بھی سن لو صحیح ہے جدید دور میں موت کے امام ان کے سرخیل سب میں ان کی رہنمائی کرنے والے اور جدید معتزلہ کی بنیاد اور ان معتزلہ کے مسائل کو زندہ کرنے والے نئے سرے سے ماشاءاللہ وہ تھے سر سید احمد خان سید احمد خان صاحب کی یہ کتابیں اسی لیے میں سامنے رکھ کے آپ لوگوں کو عبارتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ یہ نہ کہیں کہ مولویوں کو کیا ہو گیا تھا یہ آج بھی یہ باتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں یہ آج آج ان ان کا متضلاع کے والدین یہ اسلامی نظریاتی کونسل والے اور اور غامدی صاحب اور وغیرہ وغیرہ یہ باتیں آج بھی کہیں نا اور کئی شب جائیں تو لوگ کہیں یار یہ گمراہ ہو گئے آج بھی اور یہ باتیں آج سے سوا سو سال پہلے کی ہیں سوا سو سال پہلے مسلمانوں میں زیادہ ایمان تھا علماء کے جب وہ پڑھتے تھے ان چیزوں کو تو وہ کہتے نہ درد سے وہ کہتے تھے یہ چیز یہ کیسے تصویر دکھ رہے ہیں دیکھتے جاؤ سنتے جاؤ اب یہ ان کی تفسیر ہے سورہ بکرا اب جنت کا ذکر آیا ہے نا تو فرماتے ہیں یہ سمجھنا کہ جنت ایک باغ کے پیدا ہوئی ہے اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ پرانی اردو ہے جڑاؤ محل ہے باغ میں شاداب اور سر سب درخت ہیں دودھ شراب اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے ساکی اور ساقی نہیں شراب پلانے والی مرد اور عورتیں نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہمارے ہاں کی گھسنے پہنتی ہیں گھسنے کا لفظ ہے یہ جو سبزیاں بیچتی تھی نا پرانے زمانوں میں اور کپڑے بیچتی تھی یہ تو کپڑے تو ابھی تک بیچتی تھی پٹھانیاں لالا کے محلے میں اب تو رواج ختم ہو گیا یہ اس طرح کنگن پہنتی تھی نا کہتے ہیں جنت میں ایسی ہو رہے اگر تم یہ سمجھتے ہو شراب پلا رہی ہیں ایک جنتی ایک ہور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے ایک نے سر دھرا ہے لاہور بھی ایسے ایک نے لبے جہاں بخش کا بوتا لیا ہے آگے چھوڑو اگر بزشت یہی ہے کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو جنت یہی ہے تو بلا مبالغہ ہمارے خرابات سے ہزار بچہ دیتا ہے دلی میں جو فارشہ عورتوں کی جگہ تھی یہ ہزار درجہ اس جنت سے بھیج دیتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو جنت یہ ہے اس میں یہ ملیں گی یہ کچھ نہیں ہے پھر کیا ہے جنت کو آگے انہوں نے کیا ہے کہ یہ بس ایسی باتیں ہیں یہ طریقہ آگے سب پڑھ لینا یہ دیکھ لو بیان کو تفصیل القرآن ہے تفصیل احمد خان صاحب کی اور اس کی پہلی جلد کے چوالیس سے انہوں نے یہ لکھا ہے جنت کے متعلق یہ باتیں اب بھی کوئی لکھ سکتا ہے کہ اس زمانے میں اہل علم جب پڑھتے تھے اس زمانے میں مصیبت یہ کہ مسلمان اتفاق سے پڑھا بھی کرتے حرام نہیں تھا نا پڑھنا ان پہ تو اتفاق سے پڑھا بھی کرتے تھے وہ جب یہ چیزیں پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے اسے کیا ہو گیا آگے دیکھو دوسرا مقام ارے نا قرآن میں کپون دطن خاطری بندر بن جاؤ اور اللہ نے یہودیوں کو بندر بنا دیا تھا فرماتے ہیں اس کی تفصیل میں بھی ہمارے علماء مفسرین نے جی غریب باتیں بیان کی اور لکھا ہے کہ وہ لوگ سچ مچ صورت اور شکل اور حقیقت میں بھی بندر ہو گئے تھے بعضوں کا قول یہ ہے کہ وہ سب تیسرے دن مر گئے بعض کہتے ہیں کہ یہ بندر جو آپ درختوں پر چڑھتے ہیں اور ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر اچھلتے پھرتے ہیں انہیں بندروں کی نسل میں تھے مگر یہ تمام باتیں لفظ اور خرافات ہیں یہ کیا یہ ہے موجزات کا انکار کہ معجزہ نہ ماننا پڑے کوئی صورت ایسی نہیں چھوڑی کہ قرآن کریم میں جہاں بھی معجزات آئے ہیں نا ان معجزات کا کسی طرح سر سید صاحب نے انکار کرنا ہے سید احمد خان نے معجزہ نہ ماننا پڑی بندروں سے بھی انکار جنت سے بھی اور وکالت کس کی کرنی ہے حضرت علیہ صلاح السلام کی قوم پہ عذاب آیا سب جانتے ہیں کہ کیوں آیا وہ کہتے ہیں کہ وہ وجہ کی ہے جو تم سمجھے ہو وجہ اور ہے وہ نہیں وہ وجہ ہے کہ یہ وجہ ہے آخر جن کو خدا نے عذاب کیا آپ کو اس کی وکالت کی ضرورت کیا پڑی محلے میں تھانے دار آتا ہے ایک آدمی کو پکڑ کے لے جاتا ہے ایک آدمی کہتا ہے آپ کیوں پکڑا ہے وہ کہتا ہے اس نے چوری کی تھی کہتا چوری نہیں کی تھی میرا خیال ہے آپ نے اس لیے اس لیے پکڑا ہے کہ یہ چرچ پیتا تھا تو تھانے دار تم اس کی کیا لگتے ہو چرچ میں پکڑا ہے چوری میں پکڑا پکڑا تو ہے نا تم نے کیوں پکڑنے لے جاؤ پھر اپنا کام کرو اس سے کیا علیہ السلام کی قوم نے جو بھی کام کیے تھے لیکن وہ بھی کیے اور بہت کام تھا اس چیز چلو جی جس وجہ سے بھی عذاب تھا یہاں لکھتے ہیں اس میں سورہ روز کی تفصیل میں فرماتے ہیں غزے کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جہاں سلوم اور عمدہ وغیرہ شہر آباد تھے وہاں آتیشی پہاڑ تھے ہم تو کہتے ہیں نا آسمان سے پتھر بڑھتے اب دیکھو یہ وہ انکار کر دیا وہاں پر یہ تعبیر کر دیا اب تعبیر کیا کرتے ہیں کہتے ہیں وہاں پر آتشی پہاڑ سے یا گندک کی کانیں کثرت سے تھی آتشی پہاڑ کے پھٹنے اور گندک کے مادے میں آگ لگ جانے سے وہ تمام شہر بھارت ہو گئے اور زمین کی وہ موٹی طے جو نفت کے مادہ سے بنی ہوئی تھی پھٹ گئی اور جل گئی اور تمام سے پہلے زمین کا گھنٹ کیا اور پانی جو اس طے کے نیچے تھا اوپر آ گیا اور بہت بڑی جھیل پیدا ہو گئی جو اب بر کے نام سے مشہور ہے دنیا کے عجائبات ہم کہتے ہیں اللہ نے عذاب بھیجا وہ کہتے ہیں نہیں وہاں کے پہاڑ تھے ان میں آگ گئی تھی پھٹ گئے تھے اور زمین سے پانی نکل آیا تھا یہ ہے معجزات کا انکار کرنا کسی طرح جان چھڑائیں اس سے بھی کسی معجزے کو ماننا پڑ جائے ریسا رہے تھوڑا ہم سب کا یہ رہا نا عقیدہ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے بڑی لمبی بحث کے بعد کہتے ہیں ان تمام سندوں سے ثابت ہے اب تنظے کس کی تو آپ بھی آیا گیا جی حضرت نسی کے زمانے کے سب لوگ اور خود ہوائی بھی جانتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اپنے باپ یوسف کے سکم سے پیدا ہوئے ہیں نہ کہ بغیر باپ اب ثابت یہ کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے ان کا باپ یوسف نے چار تھا کسی طرح انکار کرنا ہے کہ ماننا پڑ جائے گا کہ یہ یہ حضرت مریم کی کرام ہے علیہ وسلم کا مول یہ سوچ چھوڑ دو اللہ کی خاص عنایت تھی کہ اللہ نے بغیر باپ کے میں پیدا کیا سر سید سے اس کا انکار کرنا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو ان تمام سمجھوں سے ثابت ہے کہ اس نسی کے زمانے کے سب لوگ اور حوالی بھی جانتے تھے اور یقین کرتے تھے کہ اس عیسیٰ اپنے باپ یوسف کے قسم سے پیدا ہوئے ہیں نہ کہ بغیر باپ کے مگر وہ حضرت نسی کو خدا کا بیٹا روحانی اعتبار سے کہتے تھے اس خیال سے جس کے یونانی اپنے آپ کے بزرگوں خدا کا بیٹا کہتے تھے اور اس بات کو نہایت سے سینٹ فارم نے اپنے خط کی مذکورہ والا عبارت میں بیان کیا زمانے کے گزرنے پر وہ خیال جس سے کہ حوالیوں نے اس کو خدا کا بیٹا کا کٹ کہا محب ہو گیا اور لوگ اسے نصیب خدا کا بیٹا سمجھنے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرار دے دیا کہ وہ بے باپ پیدا ہوئے اور ان کی ضد سے یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ نعوذ باللہ ناجائز طور پر پیدا ہوئے یہ اتحام سلس نے جو تیسری صدی میں تھا اور ظاہر یہ وہ زمانہ ہے جب عیسائیوں کو اس بات میں کہ عیسیٰ ماں اللہ خدا کی بیٹی ہیں اور دن باپ کے پیدا ہوئے زیادہ تر غلو ہو گئے قرآن مجید نے اس بات میں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے کچھ بحث نہیں جو ہر جگہ مریم جتنے مریم آیا ہے یہ قرآن نہیں کہتے ہیں قرآن میں کوئی بحث نہیں جب قرآن نازل ہوا ہو تو دو فرقے مخالف تھے ایک فرقہ یہی ضروری نہایت نالائکی اور بدی سے کہتے تھے کہ صرف علیہ السلام ناجائز بچہ ہے دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ وہ خدا اور خدا کے بیٹے ہیں قرآن نے ان دونوں فرقوں پر اعتقاد رد کر دیا اور حضرت مسیح کے مقدس اور روح پاک ہونے پر اور مریم کی عصمت اور سہارت پر گواہی کی ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جو شخص حضرت مریم کی نسبت و عمر سے بد لگا کے مسلمان نہیں ہے اور یہ ساری اس جز میں عبارت جو ہے وہ اس پہ ہے کہ ان کا باپ تھا یوسف حضرت عیسیٰ علیہ صلاح السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے یہ اس زمانے میں شکتی کی تفصیلیں آگے بھی سن لو سورہ عمران یہ چوالیس نمبر سفا ہے اور اس میں ایک سو ایک نمبر آج کی تفصیل میں کہتے ہیں بہرحال اس قدر ثابت ہوا کہ بعض علماء اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ عیسیٰ کو موت کبھی واپس آ رہی اور بعض علماء نے رفع کے لحاظ لفظ عیسیٰ کا جسم کا آسمان پر اٹھا لینا مراد اس سے قدر و منزلت مراد دی جب ان دونوں قولوں کو تسلیم کر لیا جائے تو جو ہم بیان کرتے ہیں وہی پایا جاتا ہے کیا بیان کرتے ہیں عیسیٰ کو یہودیوں نے نہ سنسار کر کے قتل کیا نہ سلیب پر قتل کیا بلکہ وہ اپنی موت مرے عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت مر گئے یہودیوں نے نہیں پتھر مارے یہ ہے عقیدہ اور پھر فرماتے ہیں یہ جو قرآن میں آیا ہے یہ دیکھا نا ہم نے کہا تھا نا تعبیر کرتے ہیں اللہ نے کہا تو اس پر اٹھا لیا کہتے ہیں خدا نے اس کو درجہ اور مرتبہ کو مرتفع کیا اللہ نے درجہ بڑھا لیا تھا زندہ نہیں اٹھائے گئے وبا آ گئے تھے ٹھیک یہی بات کا کہتے ہیں یہی بات وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں یہی بات الشراق میں رام جی صاحب نے لکھی سب بات کہتے ہیں جب علیہ السلام زندہ نہیں اٹھائے گئے انتقال ہو گیا تھا وفات ہو گئی تھی اور قیامت کے قرب میں جو آنے کا ہے حضرت علیہ السلام نہیں آنے یہ ہیں مکتوبات سر سید احمد خان صاحب سے اس کی دوسری جلد میں بھی ایک عبارت سن لیجیے کسی نے غلام کا بیان کے متعلق پوچھا ہے کہتے ہیں آپ جو رسالہ کسی نے غلام قادیانی کے رد میں رسالہ لکھنا تھا نا کوئی کتاب کو اس کا جواب دیا فرماتے ہیں آپ جو رسالہ نسبت مرزا غلام احمد صاحب کا کے لکھنا چاہتے ہیں کیا آپ کو بھی کچھ مالی گیا ہو گیا یعنی پاگل ہو گئے ہو دیوانے ہو گئے ہو اس لغ و حرکت سے کچھ فائدہ ہے اور مجھ کو ہر کس قدر فرصت نہیں ہے کہ نسبت حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کی دوبارہ آنے کا عقیدہ ہے نا یہ جو کہتے ہیں جو میں غلط روایات پر مبنی ہیں کچھ لکھوں مجھے اتنی فرصت نہیں ہے کہ جتنی روایات ہیں اسی علیہ صلاح السلام کے دوبارہ آنے کی ان کے متعلق میں کچھ لکھوں یہ سب غلط حالانکہ سیتا علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کی روایات تباکر سے ثابت ہیں حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو الگ کیا مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرات سب نے لکھا ہے اور ان روایات کو الگ کیا ہے سر سید کہتے ہیں سب روایات غلط ہیں اسی چیز کو بھی سارے طرف اسلام نہیں آئیں گے یہی چیز قادیانی کہتے ہیں یہی چیز رحید الدین خان صاحب کہتے ہیں یہی چیز نظریاتی کونسل والے حضرات فرماتے ہیں اور یہی چیز یہ کہتے ہیں کیا صاحب سب یہ کہتے ہیں کا آنا یہ چیزیں اور ان چیزوں کو آپ پڑھ کے جب سید کو جب پڑھیں گے نا مودودی صاحب کو تو مودودی صاحب میں یہ اثر آیا خدا نہ کرے ہمیں کسی سے کوئی انتقام نہیں کچھ نہیں کسی سے کوئی بات نہیں لیکن جب بات عقیدے کی آتی ہے عقیدے کی تو جو ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے بھائی ایسے ہی نہیں ہے خدا ہم سے بھی پوچھے گا کہ تم کیا کہتے رہے ہو موجودی صاحب سر سید کو سر سید کے ساتھ ان کی رشتے داری تھی سر سید احمد خان علی گڑھ کے تھے ان کی ان کی رشتے داری تھی والدہ کی طرف سے دادی کی طرف سے مولانا نے اپنے اپنے متعلق خود بھی یہ ساتھ کروایا ہے مولانا تحریر فرماتے ہیں اس کو مولانا کی عبارات اگر آپ پڑھیں علیہ السلام کے متعلق اور سر سید کو پڑھیں تو یہ ایک دوسرے کا حق معلوم ہوتی ہے سب سے پہلے ان لوگوں نے شروع کیا موت کے امام تھے انہوں نے احتجاج زندہ کیا اور پھر غلام احمد قادیانی اس کو کون نہیں جانتا تھا اٹھارہ سو اسی کے بعد بیاسی تراسی میں غلام احمد کی کتابوں میں کفر کے جملے آنے لگے اٹھارہ سو نبے بانوے میں تو بالکل وہ کھل گیا تھا اپنے متعلق نبوت کا لفظ لکھتا تھا نا پھر کوئی کہتا تھا کہ حضرے والا نبوت کا لفظ لکھا تو کہتا تھا یہ ساری سمجھ میں نہیں آتا اسے مٹا دو یہ نہیں یہ لفظ کر دینا یہ نہیں یہ کہہ دینا لیکن نبوت کا رنگ دینا تھا اٹھارہ سو نبے کے بعد تو بالکل کھل گیا تھا سب کافی اسے کہنے لگے تھے سر سید احمد خان صاحب کیا لکھتے ہیں سید عبد الغنی جو تھے یہ سید میر حسن کے چھوٹے بھائی تھے سید میر حسن جو تھے نا یہ تھے آدمی کمال اقبال نے مجھ سے پڑھا اور بڑا بڑا علم اللہ نے دیا تھا ان کے چھوٹے بھائی نے خط لکھا کہ غلامت کا دھیان کیا اس کے جواب میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں حضرت مرزا صاحب کی نسبت زیادہ تب کو کابش کرنی بے فائدہ ہے ایک بزرگ ظاہر نیک وقت آدمی دوسری طرف سب کے آنے والے خاص طور پہ یہ تو کفر کا فتوا لگا چکے تھے فرماتے ہیں بزرگ ظاہر نیک وقت آدمی ہیں جو کچھ خیالات ان کو ہو گئے ہوں ہو گئے ہوں بہت سے نیک آدمی ہیں جن کو اس قسم کے خیالات پیدا ہو چکے ہیں اللہ یہ کون سا ایسا نیک آدمی امت میں گزرا ہے جس کو نبوت کا خیال پیدا ہو گیا ہم کو ان سے نہ کچھ فائدہ ہے نہ کچھ نقصان مگر ان کی عزت ان کا ادب کرنا یہ سب ان کی بزرگی اور نیکی کے لیے لازم ہے ان وہ, وہ کفر کے دعوے کرتا رہے نبوت کی باتیں کرتا رہے اور پھر اس کی عزت بھی کرنا لازم ہے ادب کرنا بھی لازم ہے اور بس یہ انہوں نے اس کے متعلق لکھا ہے یہ الہ آباد چودہ نومبر اٹھارہ سو بانوے کا خط ہے اور مکتوبات کی پہلی جلد کے سفا نمبر تین سو انیس پہ اور اٹھاون نمبر کا ہے یہ جب چیزیں سر سید لکھتے تھے تو سوچو اس وقت کوئی لمح سے کیا گزرتی ہوگی یہ اب بھی نہیں لکھ سکتا تھے اب بھی کوئی لکھے نا یہ بندر نہیں بنے تھے اور ایسے علیہ السلام کا کوئی باپ بھی تھا اور قرآن نے لکھا ہے اب بھی کوئی لکھے تو لوگ کہیں گے یہ گمراہ تمہارے بزرگوں نے کیا ظلم کیا تھا بھائی انہوں نے کیا کیا تھا جو اس پہ فتوا لگایا یہ تو ہمارے کافی کا حوصلہ اور درد کا اور احتیاط کی تم نے کافی نہیں تھا ان کا چھوڑو اس بات کو انہوں نے لکھا کہ یہ سیدھے کچھ یہ نہیں کافی ہو گئے یہ کافی ہو گئے باقی جو کچھ خان صاحب نے کیا ہے مرزا خان صاحب وغیرہ نے انہوں نے جتنی ہی بات نہیں لکھا ان کا یہ سب کافر اور ان کو کافر نہ ماننے والا بھی کافر تو انہیں اسی قسم کی بات نہیں تھی نا یہ ہیں اب دور حاضر کے امام مسئلہ یہ تھا کہ علماء کو مولویوں کو یہ کہتے تھے کہ جی مولوی تو ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں اب دور ایسا نہیں آ گیا کہ صرف الزام کی بات سن لی جائے اب الزام کا جواب دینے والے بھی آ گئے اب باتیں بھی سامنے لا کے رکھتے ہیں کہ حضرت آپ نے سر سید کو کتنا پڑھا ہے ہم نے تو پڑھا ہے ہم نے تو پچاس ہزار صفحت سید توڑے آپ نے کتنا پڑھا ہے جو آپ تک سید کی وکالت کر رہے ہیں اس پہ بھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں پڑھ کے تو آؤ اپنی گھر سے پھر بات کرو یہ کی چیزیں لیے سہار دور کے علماء نے خط لکھا سید کو اور کہا کہ آپ ان عقیدوں سے بعض آ جائیں یہ عقیدے مسلمانوں کے عقیدے نہیں خزم قاسم نانوتوی رحمت اللہ رہے ہیں خط و جو ہوئی ہے العقائد کے نام سے یہ سب چیزیں پڑھنے کی ہیں یہ جدید موت بھی تھے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو دیکھو دو گروہ گئے وقال قوم منهم اور ان میں سے گروہ نے یہ کہا آمنا بذالک وان لم ندر حقیقته ولم يشهد له المعقول عندنا اہل سنت کے جماعت کا ایک طبقہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ کتاب سنت میں صحیح عقیدہ آیا ہے ہم اس کو بالکل مانتے ہیں چاہے ہماری عقل میں آئے یا قبر کا عذاب ہے ہم اس کو مانتے ہیں دیکھو بھائی جتنی چیزیں آخرت کی ہیں ان کو معقولات سے ثابت کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں اور ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا قبر کا عذاب ہے آخرت ہے لوگ کہاں جمع ہوں گے اربوں افراد ہوں گے زمین کو کھینچ کے برابر کر دیا جائے گا یہ سب چیزیں جو ہے نا عقل سے بہت آگے کی چیزیں عقل میں ثابت نہیں ہو سکتی آئنسٹائن کی تھیوری کا کون انکار کر سکتا ہے لیکن ایک بچہ یا میں جا کے کہوں آئنسٹائن کی تھیوری جو سمجھاؤ تو کہیں گے بھائی صاحب پہلے کچھ پڑھنا پڑتا ہے پھر جا کر یہ تھیوری سمجھ میں آتی ہے ایسے ہی نہیں آسانی بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام السلام کے حواس ہم سے اوپر کے درجے کے ہوتے ہیں وہ جو کچھ دیکھتے ہیں بتاتے ہیں اور جو کچھ ہم ان کے کہے سے ایمان لاتے ہیں ہم سن کے ایمان لاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اس چیز کو ہماری سماعت ہے اور ان کا مشاہدہ ہے تو سننے والا اور آنکھوں سے دیکھنے والا دونوں میں بڑا فرق ہم نے سن کے ان کے اس بات کو مانا ہے اور وہ دیکھتے ہیں اور مانتے ہیں صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک طبقہ وہ ہے دوسرا طبقہ بنا ہوں نقول اب ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کی بات شاہ صاحب رحمت اللہ کبھی کبھی ایسا جملہ لکھتے ہیں جو امام حنیفہ رحمت اللہ کہتے تھے امام حنیفہ رحمت اللہ کہتے تھے اگر کوئی چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے اگر رات والے ہماری طرح کو سے اور فرماتے تھے فیضا جہاں صحابہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو کوئی فتوا آتا ہے فاضر رات والے ہماری طرح کو سے اور فرماتے فیضا جہاں تابعین اور جب تابعین سے آتا ہے تو ہم لے جالوں والا رجال تو مرد وہ ہیں تو ہم بھی مرد ہی مطلب ایک پھر کیا ہے پھر تو ہم برابر جیتا رہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی ایسا جملہ لکھتے ہیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ کا حق بنتا تھا جس کے بیٹوں کو اللہ نے اتنی قابلیت ہو اتنی قابلیت دیو کہ کبھی اگر موقع ملے تو سینا کا قصیدہ پڑھو کہ اس نے مادے پہ لکھا اور بولی سینا کے اس قصیدے کے رد میں شارف الدین صاحب شرفی اللہ کے بیٹے تھے رحمت اللہ علیہ انہوں نے رسالہ لکھا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ بو سینا پیچھے رہ گئے ہم پہلے تو ایسے ہی سمجھتے تھے کہ اپنا گمان تھا جب کہاں کی عربیت وہ سینا نے جو عربی لکھی ہے خیالات تو بہت بڑی چیز ہے اور بات کی بات ہے اور سر الدین تھا رحمت اللہ نے جو شاعری کا جواب شاعری میں ہی کیا تو ہم نے حضرت سے معبولت علی ندوی رحمۃ اللہ سے میں نے کہا حضرت دونوں کسی جناب اعلیٰ کی نظر سے گزرے ہیں تو حضرت مسکراتے رہے اور فرمایا وہاں جب طالب علمی کا زمانہ تھا اور ندوہ میں تفسیر پڑھاتے تھے تو یہ باتیں اس زمانے کی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں نے کہا تھا دونوں میں سے عربیت کس کی بہتر تو انصاف کی بات یہ ہے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بازی حقیقت تھی شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ لینا نہیں پہنچ سکتا وہاں یہ تو بیٹوں کا حال تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو کتاب و سنت میں آئی عقیدہ قبر کا عذاب امال کا پلنا بھول سے گزرنا خدا کی رویت اور یہ اللہ کی کرامات شاہد اللہ رحمۃ اللہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے اور مت اور ہمارے نزدیک چوکل سے بھی یہ باتیں ہیں اب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض تار کہ تم یہ کتاب لکھ کیوں گئے ہو تمہیں فائدہ کیا لکھنے کے شاہ صاحب رحمت اللہ یہاں کون سے جواب دے شاہ صاحب نے بتنا میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جو عالم غیب کے حقائق صرف سن کر تم مان ہو میں اسے عقل سے بھی ثابت کر کے تمہیں دکھاتا ہوں کہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ انبیاء علیہ عالم والسلام جو کچھ لے کر آئے تھے وہ کمال کی چیز تھی اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو باتیں کی ہیں نا وہ کمال کی باتیں ہیں اور عالم غیر کے حقائق کو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی آپ سے ثابت کرتے ہیں یہ اس اعتراض کا جواب تھا جو بحث چلی آ رہی تھی اس کے بعد بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے کے متعلق متعلق اور صحابہ رضی اللہ کچھ چیزیں لکھی ہیں آئندہ ان شاء اللہ